لوگوں کو وجود نہیں بخشا ہر انسان جانتا ہے کہ ایک عرصہ گزرتا ہے اس کی تمام مخلوق ختم ہوتی ہے پھر دوسرا عرصہ پیدا ہوتا ہے اس میں نئے ہی لوگ ہوتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ آج روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سو برس کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا اس کی ایک توجیح تو معجزے کی کی گئی کہ بطور معجزہ کے آپ نے یہ بات بیان فرمائی اور دوسری توجیح عادت اللہ کی ہے کہ انسان اگر غور کرے تو واقعتاً ایک صدی گزرنے کے بعد پچھلی صدی کے لوگ دنیا میں موجود نہیں رہتے اور اس کے بعد جو طبقہ اب موجود ہوتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلی صدی میں ایک دوسری نسل وجود میں آئی ہوئی ہوتی ہے جو پچھلی نسل سے علیحدہ اور دوسری ہوتی ہے یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی کیا نہیں بتا رہی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہیں گے سارے انسانوں کو ہلاک کر کے دوبارہ سب کو وجود بخش دیں گے اور سب کو کھڑا کر دیں گے تو قیامت کے ماننے میں آخر کافروں کو کیا دشواری پیش آ رہی ہے کہ ایک دن اللہ کی قدرت سے ایسا آ سکتا ہے انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں دکھایا کہ ایک قوم جا رہی ہے دوسری قوم آ رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نسلوں کا تبادلہ فرما سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام نسلوں کو ایک دن وجود میں لا کر ان کا حساب کتاب بھی کر سکتا ہے اس میں نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور پھر بھی کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے بڑی بربادی ہے اور تباہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل پیش فرمائی علم نقل مما کم امہین انسان اپنے وجود پر غور کرے کہ وہ خود کیسے وجود میں آیا ہے کیا ہم نے تم لوگوں کو ایک پانی سے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے تم کو ہم نے پیدا کیا جس کو تمہاری نظر میں بھی وہ پانی ناپسندیدہ ہے تم بھی اس سے گھن کرتے ہو اور تم بھی اس سے تقدر محسوس کرتے ہو ایسے ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اس قطرے کو ایک مضبوط جگہ پر یعنی رحم مادر میں کچھ دن تک رکھا پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ وہیں پر رہا یعنی نو مہینے تک اس کے اندر رہا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بننے کے اسباب پیدا کیے اور پھر فرمایا ہم بہترین تدبیر کرنے والے اور بہترین تخلیق کرنے والے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر غور کرے کہ ایک قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ نے کس طرح اپنی قدرت سے حسین جمیل شکیل عقیل انسان بنایا کہ اس کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ساری مخلوقات پر اس کو قدرت عطا فرمائی ایسی زبردست مخلوق ایک قطرے سے جس نے پیدا فرما کے دی ہے اور روز روز آنکھوں کے سامنے یہ مخلوق پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے تو ایسے قادر مطلق کے لیے یہ بات کیوں نہیں تسلیم کی جا سکتی کہ ایک دن وہ پھر سب لوگوں کو قیامت میں اٹھا کر زندہ کرے گا اور ان سے بات چیت کرے گا اور ان کی زندگی کا مواخذہ اور محاسبہ فرمائے گا پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو جھٹ لانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے اور بہت خسارے میں وہ لوگ ہیں ایک اور مثال اللہ رب العزت نے دی دلائل کی اس دنیا میں غور کرو دیکھو البن جال اور وقیفہ آتا احیہ امواتا یہ زمین کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہ زندوں اور مردوں کو سب کو سنبھالے ہوئے ہیں جو پچھلے گزر چکے ہیں ان سب کے سب کو زمین نے اپنے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے جو آج موجود ہیں اس کے اوپر چل پھر رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں پھر ان کو زمین میں محفوظ کر دیا جائے گا ایک دوسری نسل کو یہاں کھڑا کیا جائے گا یہ روز روز ہوتا ہے ایک زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم بنا دیا ہے کہ وہ زندوں اور مردوں کے لیے کافی ہو گئی ہے اور ان پر زندوں, کی آبادی بھی ہے اور مردوں کی آبادی بھی اسی زمین میں ہے اور اس زمین میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جو زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں بنائے اور کھڑے کیے ہیں اور اس پہ اللہ رب العزت نے بہنے والے میٹھے پانی کے چشمے بہائے ہیں اور ندیاں جاری فرما دی ہیں اور یہ انسانوں کی زندگی کا اس کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے اور تم کو ہم انہی چشموں سے پانی پلاتے ہیں اور زندگی عطا کرتے ہیں جو ذات اس بات کے اوپر قادر ہے کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو ایک اور دن اپنے سامنے جمع کرے اور پھر ان سب کا حساب کتاب کرے پھر بھی اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو نہ ماننے والوں کے لیے بہت برائی ہے اور بڑی بد نصیبی اور خسارے کی بات ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت آ جائے گی تو اس وقت فرشتے ان کو ہانک کر اللہ کے سامنے لائیں گے اور کہیں گے ان تلیقو علامہ کن تم بھی تو چلو اس حقیقت کو دیکھنے کے واسطے جس کا تم زندگی بھر انکار کرتے رہے اور اسے جھٹلاتے رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب چلو اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو جس کا تم نے انکار کیا ہے اور وہ حقیقت کیا ہے ان کے ان کا انجام جھٹلانے والوں کا انجام انتلق ذی صلاح شعب تین شاخوں والے سائے کی طرف چلو وہ سایہ نہیں ہے وہ آگ آگ کی لپٹیں ہیں اور ان کا دھواں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تحکمن یعنی ان ان, ان لوگوں کی حماقت کا استحضا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آگ ایک سائے کی طرف چلو اس سائے میں تمہیں پتا چلے گا کہ جھٹلانے کا انجام کیا ہے حالانکہ وہ سایہ نہیں ہوگا وہ ایک آگ ہوگی دہکتی ہوئی جس کی لپٹیں تین طریقے سے ہوں گی نہ اس کے اندر سائے کا فائدہ ہوگا دیکھنے میں تو سایہ محسوس ہوگی لیکن اس کے اندر سائے کا فائدہ نہیں ہوگا سائے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی دھوپ سے چھاؤں میں چلا جائے جہاں اس کو سکون ملے راحت ملے وہ ایسا سایہ ہوگا جہنم میں جس سائے کے اندر کوئی سکون نہیں ہوگا اور کوئی ٹھنڈک اور راحت نہیں ہوگی ولا یغنی من اللہب اور اس کے اندر وہ آنکھ کے دہکتے شعلوں سے بچائے گا بھی نہیں اس کو ان نہا ترمی بے شرر کل قصر فرمایا بڑے بڑے پہاڑوں اور اونچے اونچے محلات کی طرف اس کی چنگاریاں اڑ رہی ہوں گی اور بڑے ایک ایک چنگاری اس کی ایسی لگے گی جیسے کوئی بہت بڑا محل ہو یا بہت بڑا پہاڑ ہو جس کی چنگاریاں اتنی بڑی بڑی ہوں گی وہ آگ خود کتنی زبردست و خطرناک اور عظیم ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان نہ لتن سفر اس سے جو دھوئیں اٹھ رہے ہوں گے وہ سرخ اونٹوں کی طرح ہوں گے پیلے اور زرد اونٹوں کی طرح اس کے دھوئیں اٹھ رہے ہوں گے جیسے صحراؤں کے اندر سینکڑوں اونٹوں کے ریوڑ جاتے ہوتے ہیں تو جس طریقے سے وہ نظر آتے ہیں ایسے اس کے دھوئیں نظر آ رہے ہوں گے اس کے اندر جانا پڑے گا اور بھیجتے وقت فرشتہ یہ کہے گا ان تلیپو علامہ کن تم بھی تو چلو اس انجام کی طرف جس انجام کا تم جھٹلایا کرتے تھے اور انکار کیا کرتے تھے پھر فرمایا بہت بربادی ان لوگوں کے لیے اس دن جو اس کو جھٹلاتے ہیں حاضہ یوم تکون ولا یؤذن فیا تذرون فرمایا یہ ایسا دن ہے جس میں آدمی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی اور کچھ کہنے کی اور معذرت پیش کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ ہائے ہم سے غلطی ہوئی اب ہم معافی چاہتے ہیں اس لیے کہ معذرت کا وقت موت سے پہلے ہے جب معذرت کا وقت ختم ہو گیا تو اس دن نہ بولنے کی جرت ہوگی اللہ کے سامنے نہ معافی اور معذرت کوئی پیش کر سکے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے یہ ہے فیصلے کا دن ہم تم کو بھی اور تم سے پہلے جتنے گزر چکے ہیں سب کو اکٹھا کریں گے اپنے سامنے اور سب ہمارے سامنے جمع ہوں گے اور اس وقت میں تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس داؤ سے تم میرے اوپر داؤ چلا سکو گے دنیا کے اندر تو پیغمبروں کے اوپر اپنا زور چلا لیا اور دعوت دینے والوں کے اوپر ظلم و زیادتی جتنی کرنی چاہیے اپنے اثر سے اپنے رسوخ سے اپنی طاقت سے اپنی قوت سے اپنی حکومت سے تم نے جتنا کرنا چاہا کیا لیکن اللہ اس دن فرمائے گا امکان الکم کئی دن فقید دن اگر تمہارے پاس مجھ سے بچنے کا کوئی ہیلا ہے اگر تمہارے پاس مجھے دبانے اور ڈرانے کا کوئی ذریعہ ہے تو اب میرے ساتھ کر کے بتاؤ میرے پیغمبروں کے ساتھ تو تم نے کیا ہے آج کے دن بڑی بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا یہاں تک اللہ رب العزت نے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا کہ دیکھو آنکھوں کے سامنے نظر آنے والی ان دلیلوں سے تم کو ماننا پڑے گا کہ قیامت آنے کی جو خبر دی گئی ہے وہ برحق ہے سچی ہے ایسا ہوگا ایسا ہونے میں کوئی خلجان نہیں ہے کوئی تردد کی بات نہیں ہے ہر صاحب سمجھ جب اتنی ساری باتوں کو مان رہا ہے تو اس بات کو ماننے میں اسے کیا رکاوٹ ہے سب ضد ہے اور اس ضد کرنے والوں کا اس دن بہت برا حشر ہوگا اس کے برخلاف جن لوگوں نے بات مانی اور ایمان لے آئے قرآن کی اصطلاح میں متقی ایمان والے کو کہتے ہیں اور ایمان لانا تقوا کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ شرک سے کفر سے آدمی بچ جائے یہ یہ تقوا کا پہلا درجہ ہے اور اس کے بعد بڑے گناہوں سے بچے یہ اس کا درمیانی درجہ ہے اور اس کے بعد ہر ایسی چیز سے بچے جس میں کھٹک ہو اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی یہ اعلیٰ درجہ تقوا کا ہے اس لیے ہر مومن کو متقی کہا جاتا ہے اور ہر گناہوں سے بچنے والے ولی ولی کامل کو صادق کو بھی متقی کہا جاتا ہے لیکن اس متقی میں اس متقی میں فرق ہے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر شرک سے بچ جائے یہ بھی تقویٰ ہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کبائر سے اور حرام کاموں سے بچ جائے یہ تقوا کا اور اعلیٰ اور بڑھیا درجہ ہے اور آدمی ہر طرح کی گناہوں سے مقروحات سے اور ہر اس کام سے جس میں خطرہ ہو نبی کے ناراض اللہ کے ناراض ہونے کا تو وہ اعلیٰ درجہ تقویٰ کا ہے اس کو ولی کامل کہتے ہیں جو تقوا کے سب سے بڑے درجے کے اوپر ہو یہاں بھی متقی ایمان والے کو کہا گیا ہے ان المتقین نفی غل وعیون بے شک جو ایمان والے ہیں جنہوں نے قیامت کو نہیں جھٹلایا اگر نیک ہوں گے پارسا ہوں گے تو شروع ہی سے اور اگر نیک نہیں ہوں گے گناہ گار ہوں گے تو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد دل آخر وہ جنت ہی میں ہوں گے وہ سایوں میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے اور اپنی مرضی اور اپنے من کے فواقے اور میوجات میں ہوں گے اور وہ سب ان کو وہاں میسر ہوگا مگر اس دن بھی ان کے لیے بڑی بربادی ہے جو جھٹلانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی شاہ ان نیک لوگوں سے فرمائیں گے کھاؤ پیو خوشی خوشی اور یہ بدلہ ہے تمہاری ان اعمال کا جو تم دنیا میں دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود میری میرے نبی پر بھروسہ کر کے میری رضا حاصل کرنے کے لیے تم کیا کرتے تھے تو تمہیں تمہارے اعمال مبارک ہوں آج ان اعمال کا یہ بہترین سلا تمہارے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے یہ کہہ کر ان کو جنت کی نعمتیں کھانے پینے اس سے استفادہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہوگا فرمایا جائے گا ہم نیک و کاروں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں ہم نیک و کاروں کو نیک بدلا اور نیک انجام تک پہنچائیں گے لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے لیے اس دن بڑی بربادی ہوگی اللہ فرمائیں گے اہل ایمان سے اہل جنت سے کلو تمت اللہ رب العزت دنیا میں ان کفار و مشرقین سے فرما رہے ہیں کلو و کلیل ان نقم مجرمون اے کافرو اے مشرکو اے منکرو تم دنیا میں کچھ دن کھاؤ پیو مزے کرو اور دنیا کی نعمتیں برت برت کر غرور اور فخر کرو اینٹتے اکڑتے رہو اے تم سب مجرم ہو اور تم مجرموں کے واسطے قیامت کے دن بڑی بربادی ہوگی اور بہت تباہی ہوگی یہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو تو لا نماز نہیں پڑھتے یہاں یہاں رکو رکو کہہ کر نماز کو مراد لیا گیا ہے کبھی سجدہ کہہ کر نماز کو مراد لیا جاتا ہے کبھی ذکر کہہ کر نماز کو مراد لیا جاتا ہے اور کبھی رکو کہہ کر نماز کو مراد لیا جاتا ہے یہ تعبیر حسین تعبیر ہوتی ہے کہ کسی کل کے جز سے اس کل کا کو مراد لیا جائے نماز کا ایک جز رکوع ہے ایک جز قرآت ہے ایک جز سجدہ ہے تو کبھی اس کے اجزا سے پورے نماز کو مراد لیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے قیل عقیل الحمر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو مومن کو نماز پڑھنا چاہیے تو لا نماز نہیں پڑھتی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے وہی لوم عزل المقبین یہ ہیں جھٹلانے والے اور جھٹلانے والوں کے لیے بہت برا انجام ہے نو مرتبہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے وہی لوم عزل المقبین فرمایا کہ جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے بڑی بربادی ہے یہ اس لیے کہ اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کو ثابت فرمایا ہے اور کسی چیز کو ثابت کرنے اور کسی چیز کو یقینی بنانے کے واسطے چار طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ متکلم کہنے والے کی بات کا اعتبار کیا جائے جو آدمی کہہ رہا ہے اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں بولتا یہ سچ بولتا ہے اور اس کو صحیح مان لیا جائے اور اس کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ قسم کھانا ہے اللہ رب العزت نے اس کا اس اس کا اعلان فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی تو اللہ متکلم ہے اس کے تو اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کے واسطے قسم کھائی قسمیں چھ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا جس جس چیز کو تم انکار کرتے ہو وہ ضرور واقع ہونے والی ہے تو ایک تو کسی چیز کے ثابت ہونے کے واسطے متکلم کا اعتماد ہے اور متکلم قسم کے ذریعے اعتماد دیتا ہے لوگوں کو اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں قسم کھانے سے یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے سچ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کے ذریعے سے بھی اس حقیقت کو ثابت فرما دیا دوسرے دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے درمیان کے پورے رکو میں متعدد دلیلیں پیش کر دیں کہ قیامت کا قائم ہونا انونی بات نہیں ہے ممکن ہے اور یقینی طور پر ہونے والی ہے تو دلیل سے بھی اللہ رب العزت نے ثابت کر دیا تیسری صورت ہوتی ہے ترہیب یعنی ڈرانا اور ڈرا کر کسی چیز کو ثابت کرنا اللہ رب العزت نے جہنم اور اس کے عذابات سے ڈرایا اور ڈرا کر اس کو ثابت کیا چوتھی صورت منوانے کی ہوتی ہے ترغیب سمجھانا اور امید دلانا انعام کا وعدہ کرنا اللہ رب العزت نے آخری آیتوں میں جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کا وعدہ کر کے ترغیب کے ذریعے سے بھی سمجھا دیا اب چار ہی صورتوں سے کسی کو منوایا جا سکتا تھا ایک صورت تو یہ کہ کہنے والا یقین کر کے کہے اور اس طرح سمجھائے کہ قسم کے ذریعے اپنی بات کو موقع کرے تو اللہ نے وہ بھی کیا دوسرے یہ کہ کہنے والا دلیل کے ذریعے ثابت کر دے تو اللہ نے عام فہم دلائل سے بھی اس کو ثابت کر دیا تیسرے یہ کہ ڈرا کر اس کو منوایا جائے اللہ رب العزت نے ڈرا کر بھی ان کو بنایا اور تیسری چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ ترغیب دے کر شوق دلا کر اور انعام کے وعدے کر کے منوایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعام کے وعدے بھی فرمائے کہ مان لو گے تو یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے ایسا اچھا انجام ہوگا جب چاروں طریقے بھی پیش کر دیے تو آخر میں فرمایا حدیث اب اور کون سی بات ہے جس کا تمہیں ایمان لانے کے لیے انتظار ہے اب اس پر بھی ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نصیبہ خراب ہے اور تم بہرحال بربادی کی طرف جا رہے ہو اب اب اور کوئی صورت نہیں کہ کسی کو منایا جائے سمجھایا جائے انسانوں کو سمجھانے اور منانے کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھیں اس صورت میں اللہ نے سب کا استعمال فرمایا اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی اسمد اور بے نیاز ذات ہے لیکن اس نے پھر بھی بندوں کی ہمدردی اور بندوں کی محبت میں ان کو سمجھا دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے ضد عناد و تعصب سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ رسول کی سب باتوں کو ماننے یقین کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے